يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم ثم اتقوا اتقوا وآمنوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنين اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرآ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز آؤ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ایسے نیک و کاروں سے محبت رکھتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے شراب اور جوئے کی حرمت اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو شراب نوشی اور جوئے بازی وغیرہ سے منع فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شطرنج بھی ایک قسم کا جوا ہے مجاہد اور تاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر چیز جس میں قمار کا لگاؤ ہو جوا ہے حتیٰ کہ بچوں کا شرطیں لگا کر منکے یا کوڑیاں کھیلنا یہ سب جوا ہے یہ اقوال تفسیر ابن جریت قبری میں ہے اسلام آنے تک یہ جوا زمانۂ جاہلیت میں خصوصیت کے ساتھ کھیلا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اخلاق قبیحہ سے منع فرمایا اہل جاہلیت میں بالعموم یہ جوا یوں ہوتا تھا کہ ایک بکری یا دو بکری کا گوشت شرط کے طور پر بیچ دیا جاتا تھا ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جوا یوں ہوتا تھا کہ اموال و اسمار یعنی پیسوں میں اور پھلوں پر پانسے پھینکے جاتے تھے اور اس طرح جوئے کے ذریعے ان پر قبضہ کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے پاسوں کے ذریعے جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہی جوا ہے اسی طرح جس چیز کو کھیلتے وقت مار کر جیتا جاتا ہے وہ بھی کم مار ہے اور شاید اس سے یہ مراد ہے کہ شطرنج کا کھیل حرام ہے اور اسی طرح چوسر کا کیونکہ اس میں مہرے کو مار کر جیتا جاتا ہے صحیح مسلم نیز ابو داود ابن ماجہ مسد احمد وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شطرنج یا چوسر کھیلے گا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت میں ڈال دیا اور اس کے خون میں ڈبو دیا شطرنج کے بارے میں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ چوسر سے بھی بری چیز ہے اور وہ اسے قمار و میسر میں شمار کرتے ہیں امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن امام شافعی اس کو مکروح بتاتے ہیں انصاب اور ازلام ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں کہ جن پر مشرقین قربانیاں کر کے بتوں پر چڑھاتے تھے اور ازلام بھی ان پاسوں کو کہتے تھے جنہیں تقسیم کر کے فال لی جاتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی اعمال کی گندگی ہے اور سب سے برے شیطانی اعمال ہیں اس لیے اے میرے بندو اس گندگی سے بچو تم فلا پا سکو گے اس عبارت کو پہلے کے ساتھ ملائیں تاکہ اسلام قائم رہے ارشاد باری تعالی ہے شیطان کا مقصد ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ خمر یعنی شراب اور میسر یعنی جوئے میں مبتلا کر کے تم میں بغض و عداوت پیدا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و نماز سے تمہیں غافل کرتا رہے اب بھی ان باتوں سے باز آؤ گے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست تنبی و تخویف یعنی ڈراوا ہے حرمت شراب احادیث کی روشنی میں ابو میسرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ تحریم خمر یعنی شراب کے حرام ہونے کی آیت اترنے سے پہلے عمر رضی اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اے رب العزہ حرمت شراب کے بارے میں ہمارے پاس اپنی وہی بھیجیے تو یہ آیت اتری تھی کہ اس میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے یعنی سورہ بقرہ کی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی اے اللہ بیان شافی و کافی نازل فرمائیے تو سورہ نساء میں یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں ہرگز نماز نہ پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معذن نے حی علی الصلاح کے بعد پکار کر کہہ دیا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آ گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پھر یہ وہی سنا دی گئی پھر بھی آپ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ بیان شافی و کافی اتاریے تو سورہ معدہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ شراب بالکل حرام ہے بالکل رک جاؤ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رک گئے اے اللہ ہم رک گئے یہ روایت سورن ابی داود کی ہے بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے اور ان پانچ چیزوں میں سے جس سے بھی بنائی جائے وہ شراب ہے انگور کھجور شہد گیہوں جو اور خمر کا لفظ عام ہے ہر ایسی نشے کی چیز پر جو عقل کو ڈھانپ دے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تحریم خمر کے وقت انگور کی شراب چالو نہیں تھی صحیح مسلم نیز مستد احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے جو کہ ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ قبیلہ ثقیف یا قبیلہ دوس کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا وہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ سے ملا اور شراب کا ایک مٹکا آپ کو تحفے میں پیش کیا رسول اللہ نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے تو وہ آدمی اپنے غلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اسے بازار میں لے جا کر بیچ دو تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے شراب حرام کی ہے انہوں نے ہی اس کی خرید و فروخت بھی حرام کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ شہر سے باہر لے جاؤ اور یہ مٹکا لڑکا دو مستد احمد کی روایت میں ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجا کرتے تھے بس اس مرتبہ وہ شراب کا ایک مٹکا تحفتاً لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے پیچھے شراب حرام کر دی گئی ہے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اسے بیچ دیتا ہوں اور قیمت ہاتھ کر لیتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لانت کرے جن پر گائے اور بکرے کی چربی حرام کر دی گئی تھی وہ اس کو پگھلا کر روغن بنا کر بیچ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت سب حرام کر دی ہے مسند احمد میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو شراب پلا رہا تھا یعنی شراب کے حرام ہونے سے پہلے حتیٰ کہ قریب تھا کہ شراب انہیں مخمور کر دے یعنی ان کی عقلوں کو ڈھانپ دے کہ اتنے میں کسی نے کہا کیا تمہیں خبر نہیں کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو لوگوں نے کہا ابھی ہم انتظار کریں گے اور تحقیق کریں گے تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں اے انس جو کچھ تمہارے مٹکے میں بچ رہی ہے یعنی شراب وہ سب لڑکا دو اللہ تعالیٰ کی قصب اب ہم پھر نہیں پئیں گے یہ کھجور اور جو کی شراب تھی صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اس وقت انس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے منادی ندا کرنے لگا تو کہا گیا کہ نکل کر دیکھو اور سنو تو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی بعض نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے اور جہاد میں قتل ہو گئے تو یہ آیت اتری کہ مؤمن نیک عمل کرتے تھے اور مر گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں یعنی شراب کی حرمت کے علم ہونے سے پہلے لا علمی میں عمرے ہیں تو ان پر مواخذہ نہیں انشاءاللہ مستد احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے جو شخص جھوٹی حدیث بنا کر پیش کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے رسول اللہ نے عبیر درخت سے کھینچی ہوئی شراب بھی حرام قرار دی اور ہر نشہ آور شے کو حرام فرمایا سر نبی داود میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے دس متعلقات پر لعنت خوش شراب پر لعنت پینے والے پر اور پلانے والے پر لعنت بیچنے والے اور خریدنے والے پر لعنت شراب کشید کرنے والے شراب بنانے والے شراب اٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف لے جا رہا ہو اس پر اور شراب کی قیمت کھانے والے ان سب پر لعنت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مستد احمد میں ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باڑے کی طرف نکلے میں آپ کی سیدھی طرف تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے کی طرف سے آئے میں پیچھے ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف ہو گئے میں بائیں طرف ہو گیا کہ اتنے میں میرے والد عمر رضی اللہ عنہ آتے دکھائی دیے میں بازو میں ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بائیں طرف ہو گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باڑے پر آئے جو گھروں کے پیچھے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں شراب کا ایک مشکیزہ دکھائی دیا ابن عمر رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے بلایا اور ایک چھرا دیا اور کہا اس مشکیزے کو چیر دو اور فرمایا کہ شراب پر اور شراب کے پینے اور پلانے والے پر لانے اور لے جانے والے پر کشید کرنے والے اور بنانے والے اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت ہے یزید خولانی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کا چچا شراب فروشی کرتا تھا اور بہت باخیر اور مخیر آدمی تھا میں نے اس کو شراب فروشی سے منع کیا اس نے نہ سنی جب میں مدینہ آیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے شراب اور اس کی قیمت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ شراب اور شراب کی قیمت حرام ہے پھر کہا کہ اے امت محمد اگر تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب آئی ہوتی یا تمہارے نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہوتا تو تمہارے گناہوں اور سرکشیوں کا اس میں اسی طرح ذکر ہوتا جیسے کہ پہلے کی گناہ گار امتوں کا ذکر تمہارے قرآن میں ہے اور وہ رسوا ہو گئے ہیں لیکن اب دوسری کتاب الہی آنے والی نہیں ہے اس لیے تمہاری رسوائی قیامت تک کے لیے تاخیر میں پڑ گئی ہے اللہ کی قسم یہ ان لوگوں کی رسوائی سے بھی اہم ہے مصدرک حاکم اور سرن بحقی میں ہے کہ ثابت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے شراب کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو کہا سنو میں مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ تھا رسول اللہ گوٹ لگائے بیٹھے تھے فرمانے لگے جس کے پاس شراب ہے لے آئے لوگ لانے لگے کوئی مٹکا لایا کسی نے مشکیزہ کسی نے کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری شراب میدان بقی میں جمع کر کے مجھے اطلاع دو ایسا ہی کیا گیا اب رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ چلا اور آپ کی سیدھی طرف تھا رسول اللہ مجھ پر سہارا لیے ہوئے تھے اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مل گئے رسول اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری جگہ لے لیا اور مجھے بائیں طرف کر دیا پھر چلتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ ملے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف کر دیا اور مجھے پیچھے کر دیا اب رسول اللہ شراب کے ذخیرے پر پہنچے اور لوگوں سے کہا جانتے ہو یہ کیا ہے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ شراب ہے فرمایا تم سچ کہتے ہو پھر شراب کے دس متعلقات پر لانت بھیجی پھر رسول اللہ نے ایک چھری منگوائی رسول اللہ نے چھری تیز کروائی پھر سارے مشکیزے چیر دیے لوگوں نے کہا کہ اس میں منفعت بھی تھی یعنی فائدہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں شراب میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول لائیے میں سب مشکیزیں چیر دوں تو رسول اللہ نے فرمایا میں خود اس کو ضائع کروں گا مسند احمد میں سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شراب کے بارے میں چار آیتیں اتری پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے ہماری دعوت کی ہم نے وہاں خوب شراب پی یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ذکر ہے جب ہم خوب نشے میں ہو گئے تو آپس میں فخر کرنے لگے انصار کہتے تھے کہ ہم افضل ہیں اور قریش کہتے تھے کہ ہم افضل ہیں چنانچہ ایک انصاری نے اونٹ کی ایک بڑی ہڈی لے کر سعد رضی اللہ عنہ کی ناک پر دے ماری جس سے سعد رضی اللہ عنہ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اسی بنا پر شراب کی حرمت نازل ہوئی جس کو مسلم نے بیان کیا ہے یعنی اپنی صحیح میں معجم الکبیر لطبرانی نیز مسترک حاکم وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت کی یہ وجہ ہوئی کہ انصار کے دو قبیلوں نے خوب شراب پی جب مست ہو گئے تو ایک دوسرے پر دست درازیاں کرنے لگے اور جب نشہ اتر گیا تو کسی کے چہرے پر زخم آیا ہوا تھا تو کسی کے سر پر چوٹ آئی ہوئی تھی کسی کی داڑھی نچی ہوئی تھی کوئی کہتا تھا کہ میرے فلاں ساتھی نے مجھے یہ زخم پہنچایا ہے چنانچہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے حالانکہ پہلے آپس میں بڑی محبت تھی کینا نہیں تھا کہتے تھے کہ اگر یہ میرا ہمدرد ہوتا تو کبھی مجھے زخمی نہ کرتا چنانچہ دشمنی بڑھ گئی اب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی لوگ کہنے لگے کہ مرے ہوا ہوگا تو وہی اتری کہ جو مؤمن نیک عمل کر کے مر گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے جنگ عہد کی صبح میں لوگوں نے شراب پی تھی اور لڑائی میں اس روز اکثر شہید ہو گئے یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے تو اکثر یہودی کہنے لگے کہ جو لوگ قتل ہو گئے اور ان کے پیٹوں میں شراب تھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نیک عمل کرنے والے مؤمنین پر کچھ آنچ نہیں جبکہ تحریم خمر سے پہلے شراب پی ہو جابر عبد عبداللہ رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ایک شخص خیبر سے مدینہ کی طرف شراب لا رہا تھا تاکہ یہاں لا کر بیچے اور جب مدینہ پہنچا تو ایک مسلمان نے اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے تو اس نے لے جا کر ایک ٹیلے پر رکھ دی اور اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا شراب حرام ہو گئی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں کہنے لگا کیا میں مال لے جا کر واپس کر دوں رسول اللہ نے فرمایا کہ شراب میں واپس کیے جانے کی بھی صلاحیت نہیں تو اس نے کہا کہ کیا میں اس شخص کو دے دوں جو اس کا کچھ معاوضہ ادا کر دے یعنی اسے بیچ دوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اس تجارت میں یتیموں کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا جو میرے زیر پرورش ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا جب بحرین کا مال آئے گا تو میرے پاس آنا تو میں اس میں سے تمہارے یتیموں کا معاوضہ دے دوں گا پھر حرمت شراب کی مدینے میں منادی ہو گئی ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول شراب کے برتنوں سے ہمیں نفع اٹھانے کی اجازت دیجیے رسول اللہ نے کہا کہ برتنوں کے منہ کھول ڈالو شراب بہا دو چنانچہ شراب اتنی بہائی گئی کہ پست زمینوں میں شراب کھڑی ہو گئی تھی یہ روایت مسند ابی اعلیٰ کی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے زیر پرورش یتیم ہے کہ ورثے میں جن کو شراب ملی ہے رسول اللہ نے فرمایا بہا دو سب بہا دو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس کا سرکہ بنا لیں رسول اللہ نے فرمایا نہیں مسلم ابو داود اور تنمیدی سب نے اس کی تاکید کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر الى قوله لعلکم تفلحون یہی آیت تورات میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو اس لیے نازل کیا ہے کہ باطل کو نابود کر دے اور گانے بجانے کے آلات بربت ستار سارنگی دف تمبورے ان سب کو باطل کر دے اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بعد از حرمت جو اس کو پیے گا میں اس کو قیامت کے روز پیاسا رکھوں گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا میں اس کو جنت کے پاکیزہ چشمے سے شراب پلاؤں گا یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے مسند احمد میں ہے عبداللہ ابن ابرام ربلاس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز کھو دی تو گویا کہ ساری دنیا کی دولت اس کو حاصل تھی اور چھن گئی اور جس نے نشے کی وجہ سے چار وقت کی نماز کھو دی تو اب اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس کو تینت الخبال پلائے لوگوں نے کہا تینت الخبال کیا چیز ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑی ہوئی گندگی سنن ابی داود میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل پر پردہ ڈال دینے والی ہر پینے کی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے جو شخص کوئی نشہ آور چیز پیے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی اور چوتھی بار اگر شراب پیے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس کو تین تل خبال پلائے رسول اللہ نے فرمایا کہ قینت الخبال اہل نار یعنی جہنمیوں کے پیپ ہے اور جس نے کسی بچے کو شراب پلائی جو حرام حلال کو نہیں پہچانتا تو اس آدمی کو بھی قینت الخبال پلایا جائے گا بخاری اور مسلم نیز مسند احمد کی روایت میں ابن عبر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہیں کی تو آخرت کی جنت میں شراب اس پر حرام ہے صحیح مسلم نیز ابو داود کی روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر نشیلی چیز خمر ہے اور حرام ہے جو عمر بھر شراب پیتا رہا اور مر گیا اور توبہ نہیں کی تو وہ جنت کی شراب سے بالکل محروم رہے گا سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے ایک وہ جو اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہے اور دوسرے ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرے احسان کر کے جتلانے والا مسند احمد کی ایک روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا یہ تینوں کبھی جنت میں نہیں جائیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے سنن بحقی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شراب سے بہت بچتے رہو کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے ایک واقعہ سنو کہ تم سے پہلے کے زمانے میں ایک شخص بڑا ہی عابد تھا لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر بستی سے الگ تھلگ عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا ایک بدکار عورت کی اس پر نظر تھی اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ ایک گواہی کے بہانے اس کو بلا لائے وہ بیچارہ آ گیا جب وہ کسی دروازے کے اندر داخل ہوتا تو باہر سے اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا یہاں تک کہ اس بدکار عورت تک پہنچے اس کے پاس ایک بچہ اور شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا وہ اس شیخ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے تم کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس لیے کہ یا تو میرے ساتھ رات گزارے یا یہ کہ اس بچے کو قتل کر دے یا یہ کہ شراب پیے اس شیخ نے یہ مناسب جانا کہ دونوں گناہوں کی بنسبت شراب آسان گناہ ہے چنانچہ اس نے شراب پی لی اب وہ ایک جام کے بعد پے در پہ اور جام مانگنے لگا یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی رات گزاری یعنی بدکاری کی اس لیے شراب سے بچو وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے شراب اور ایمان کبھی ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے اگر شراب ہے تو ایمان نہیں اگر ایمان ہے تو شراب نہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور چور جب چراتا ہوتا ہے تو مؤمن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مؤمن نہیں ہوتا جب قبلے کے بدلنے کی آیت اتری تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ لوگ جو مر گئے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کا کیا ہوگا تو وہی اتری کہ ان کی عبادت ضائع نہیں ہوگی یہ روایت صحیح بخاری کی ہے مسرد احمد میں اسما بن تیزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس سے ناخوش رہتے ہیں اگر وہ مر جائے تو کافر مرے گا اور اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے صحیح مسلم نے سنن ترمیدی اور مسند ابو اعلیٰ وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ قبل از حرمت پینے پر الزام نہیں لگایا جائے گا تو مجھ سے کہا گیا کہ تم پر بھی کوئی الزام نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ حرمت شراب کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے جنہوں نے شراب پی تھی ان پر کچھ الزام نہیں